محمد علیہ وبارک وسلم رکھو کتابوں پر چیز دیکھو بھائی الف ممدودہ فارسی میں وہ الف ہے جو دوسرے الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے جیسے آمد آصف یعنی آمد کے شروع میں جو الف آ رہا ہے نا لمبا پڑھا جا رہا ہے نا آمد اس کو پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے آصف میں لگی اس کو آمد آصف نہیں پڑھنا آمد آصف ہے یہ جو لمبا ہو رہا ہے نا آمد آصف یہ کیا بن جائے گا فارسی میں اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں فارسی میں اس نے لکھا ہے کہ عربی میں الف ممدودہ جو آتا ہے نا وہ شروع میں نہیں آتا الف ممدودہ عربی کا آخر میں ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی بولو مثلا علماء اب حمزے سے پہلے جو الفا آ رہا ہے نا عربی والے اس کو ممدودہ کہتے ہیں یعنی جس الف کے بعد حمزہ ہو نا آخر میں آئے الف ایسا کہ جو کلمے کے آخر میں اور اس کے بعد کیا ہو اس کو عربی والے ممدودہ کہتے ہیں فارسی والے ممدودہ اس کو کہتے ہیں جو شروع میں لمبا کر کے پڑھا جائے بولو کیا کہہ رہا ہوں میں وہ الف جو شروع میں عربی والا آخر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے یہ شروع ہے فرق عربی والے ٹھیک ہے بولو الف مقصورہ فارسی میں وہ الف جو دوسرے الف کے ساتھ نہ ملے جیسے اگر اختر امدودہ مانا لمبا کیا ہو مقصورہ مانا چھوٹا بولو کیا کہا میں نے وہ کیونکہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو ممدودہ کہتے ہیں مقصورہ چھوٹا پڑھا جاتا ہے اگر اب چھوٹا پڑھا جا رہا ہے تو اگر کے شروع میں کون سا الف ہے اور آمد کے شروع میں تشدید ایک جنس کے دو عرفوں کو ملا کر پڑھنا جیسا ادھر دیکھو جس حرف کو اس طرح ملا کر پڑھا جائے اس کو مشدد کر تشدید تشدید ایسے پڑھنے کو کہتے ہیں کہتے ہیں جیسے حقن اب حقن جو ہے اس کے اندر ہم کاف پر جو یہ پڑھ رہے ہیں نا شد تو ہمارے اس پڑھنے کو کہیں گے تشدید اور کاف کو کہیں گے مشدد اس طرح پڑھنا مروت اس طرح پڑھنا ایک جنس کے دو حرفوں کو ملا کر پڑھنا جڑا ہے اس کو تشدید کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ تشدید ہوتی ہے جیسے حقن حقن حقن کے کاف پر تشدید ہے کیا کہنا ہے اور یہ کاف حرف مشدد ہے بولو بولو آپ کو معلوم ہے عرف مشدد جو ہے وہ در حقیقت دو عرف ہوتے ہیں پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا متعارف ہوتا ہے بول بول بولو کیا مثلا آپ کہتے ہیں روبا کیا کہتے ہیں بولتے نہیں ہاں پہلی با ساکن ہے دیکھو نا آپ اس پر پہلے رکتے ہیں روب با رب جب کرتے ہیں تو با ساکن پڑی ہے پھر جب با کرتے ہیں تو پھر با متارک پڑ جاتے ہیں تو ہر مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں دو حرف ہوتے ہیں بولو بولو کیا ہوتے ہیں یہ جو حرف ساکن ہوتا ہے نا اس کے دو کام ہوتے ہیں اس کا کام ایک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ پہلے کو دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے اگر یہ نہ ہو تو وہ ملتا نہیں ہے پھر علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا مثلا اگر یہ با ساکن درمیان میں نہ لائیں تو پھر پڑھا جائے گا روبا اب روبا میں پہلا حرف دوسرے ملتا نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی تو جو حرف ساکن ہوتا ہے نا مشدد حرف جو ہوتا ہے نا اس کا جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ساکن تو وہ ساکن کس لیے ہوتا ہے وہ پہلے حرف کو دوسرے کے ساتھ ملا دیتا ہے اس وجہ سے وہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن ہو کر ملانا اس کا کام ملانا ہے سمجھ آ رہی تو وہ واسطہ ہے دو کے درمیان کیا ہے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال حرف مشدد کے اندر جو حرف ساکن ہوتا ہے اس کی سی جیسے پہلے حرف کو دوسرے کے ساتھ ملانے کا کام یہ درمیان میں حرف دے رہا ہے اسی طرح کائنات کو خالق کے ساتھ ملانے کا کام رسول اکرم دے رہے ہیں تو اس کے دو تعلق ہیں حرف ساکن کے دو تعلق ہیں پہلے کے ساتھ بھی ہے دوسرے کے ساتھ ملا اسی دو تعلقوں کی وجہ سے اس کو ان دونوں کو آپس میں ملا رہا ہے ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل ادھر حضور کی ذات پاک جو ہے اس کے اندر جس طرح حرف ساکن کے دو تعلق ہیں پہلے حرف کے ساتھ بھی ہے تو آپ فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واسل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ سے تعلق ہے آپ کا ادھر مخلوق میں شامل خواص اس برزخ کبرا میں تھا حرف مشدد کا خواص اس برزخ کبرا برزخ کہتے ہیں واسطے کو کبرا بڑا واسطہ آپ کو برزخ کبرا کہا گیا بڑا واسطہ کہا گیا کیوں کہا گیا کہ آپ کائنات اور خالق کائنات کے اندر بہت بڑا واسطہ اور وسیلہ ہیں بہت بڑا واسطہ اور وسیلہ ہے تو آپ فرماتے ہیں خواص اس برز کبرا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا واسطہ ہے اللہ اور اس کی مخلوق کے مابین برز کبرا اس وجہ سے کہا ہے کہ چھوٹے واسطے اور ہیں باقی امبیا علیہ السلام باقی جو اولیاء ہیں وہ سب وہ واسطے ہیں لیکن یہ سب واسطے رسول اکرم تک ہیں رسول اکرم آگے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ چھوٹے واسطے ہیں ہمارے یوں سمجھیے بلکہ تین واسطے ہیں ایک واسطہ بڑا ہے ایک واسطہ درمیان بڑا واسطہ ذات مصطفیٰ ہے درمیان والے درمیان والا واسطہ درمیانہ واسطہ وہ باقی انبیاء ہے اور چھوٹے واسطے اولیاء ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواص برزخ کبرا میں تھا حرف مشدد کا بلکہ میرے خیال میں وہاں پر ہے خواص برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا تھا نہیں کیونکہ آپ تو اسی طرح ہیں آپ تو واسطہ ہیں وقت تو خواص برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا خواص یعنی خاصیت آپ کی ذات میں حرف مشدد والی ہے سمجھ بات کیا آپ کی ذات میں عرف مشدد والی خاصیت ہے کیا مطلب کہ جو عرف مشدد ہوتا ہے اس کے اندر جو درمیان والا ساکن عرف ہوتا ہے نہیں سمجھ لگی وہ دو کام کرتا ہے پہلے کو پہلے دو تعلق ہوتا ہے اس کے پہلے سے بھی تعلق ہوتا ہے دوسرے کے اور کام اس کا ہے پہلے کو دوسرے سے ملانا اگر ذات مصطفیٰ کا وسیلہ نہ ہوتا تو لولا کلمہ خلق تو دنیا اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا کو نہ بناتا دنیا کو معلوم ہوا خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا تنویر مصدر فجوز میں شان مصطفیٰ کا نقطہ بتا دیا سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھ آ گئی ہے کالے نقطہ سنا گا تو ویکا گا میں آزماوا گا کہڑا جڑا ہے میرے نقطے محفوظ کر کے آتا جڑا کرے گا ان پڑھاوا گا جڑا نہیں کرے گا میں سمجھا گا ایویں ڈورو کا ڈورو ہے دیا گا چ رکھا یہ تاری چھان چھان بین ہو رہی ترا کٹ دیتے انہوں نے کسی میرے کو وقت نہیں میں دماغ کھپا رہا جیڑا ہوں تے چھاننی ایک مارنی ہے ایک چھاننی مارنی اور تے مقدر میرے پیمانے سے پورا اترتا ہے جا پورا اترے گا رکھا گاڑا نہیں اترے گا انہوں انہوں آکھاں گا کسے ہور دی سر پیڑ کر میں انہیں جوگا نہیں اونج روے سدا روے لیکن پڑھائی شامل نہیں ہو سکتی سمجھ آ رہی ہاں ما قبل ہاں دیکھو بھائی مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو کیا لکھا ہے جیسے فرخ کی رے اور حقن کا خواب ٹھیک ہے فرخ مبارک کی تک ما قبل وہ حرف جو کسی حرف کے داہنی طرف ہو وہ حرف جو کسی حرف کے داہنی طرف ہو داہنی طرف ہو داہنی مانا سجا دائیں طرف دائیں طرف سجی طرف کیڑا حرف ادھر ویکو جس لئے لس آخان گے اے حرف اس کا ماقبل ہے یہ حرف اس کا اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے آئے دائیں طرف ہے جس کو کہیں گے ماں بعد وہ بائیں طرف ہوتا ہے مثلا رب کی رے بولو با کا ماں قبل ہے کیوں ماں قبل ہے کہ با کے دائیں طرف ہے دائیں طرف ہے پہلے آ رہا ہے جڑا بعد آئے گا وہ کی ہوگا ماں بعد ماں باد وہ جو کسی آپ کے بائیں طرف وجہ سے آپ کی بے رے کا ماں باد ہے موقوف کیا اصل اس کا مانا ہوتا موقوف ٹھہرایا ہوا کیا اور یہ ان کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں وہ حرف جو خود اور اس کا ماقبل ساکن ہو جڑا خود ساکن پھر اس کا ماقبل ساکن تو وہ جڑا خود ساکن ہے نا تو وہ ماقبل ساکن ہے وہ دوسرا جڑا نا وہ موقوف ہو دو ساکن ہوں اکٹھے جو دوسرا ہوگا اس کو موقوف کہیں گے پہلے کو ساکن کہیں گے دوسرے کو ساکن موقوف کہیں گے سمجھ نہیں آ رہی جیسے آپ کہتے ہیں زرت اب را دال دو ساکن ہے یہاں موقوف کس کو کہنا ہے دوسرے کو دال کو پہلا ساکن ہے فقط ساکن دوسرا ساکن بھی ہے موقوف کیوں کہ ٹھہرا ہے اس پر ٹھہر گیا آدمی سمجھ میں بات کیا اب بولو مرو پہلا جو ہے وہ ساکن ہے دوسرا ساکن موقوف تو ساکن اور موقوف کا کوئی آپ سے فرق پوچھے تو کیا بتاؤ گے ہاں بھائی تم بتا جلدی کا ساکن اور موقوف میں کیا فرق ہوگا ساری فیل ہونے لگ پہ دھیان رکھی یہ نہ کل باہر نکلا بیٹھا ڈورو جدو بندہ پڑھتا اس لیے پورا دھیان رکھتا بھی کی استاد پڑھا رہا کی لفظ انہیں بولے اداس ہوئے ساکن محفوظ کا کی فرق بنیا موقوف ہے ٹھیک ہے ساکن موقوف کا فرق کی بنیا ساکن پیچھے کیوں پڑا ہے ساکن کیا مانا پیچھے پڑا ہے ساکن جس پر جزم ہو جزم دونوں ریت جزم دال بھی جزم ہے ساکن تو اس کا مطلب یہ نکلا فرق یہ ہوا یہ فرق ہوا کہ ہر موقوف ساکن ہوتا ہے ہر ساکن موقوف نہیں نہیں آئی ہر موقوف ساکن کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ خود بھی ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی ساکن ہوتا ہے تو خود ساکن موقوف خود ساکن ضرور ہوتا ہے جب ضرور ہوتا ہے تو معلوم ہوا ہر موقوف ساکن ہوتا ہے لیکن ہر ساکن موقوف کیوں نہیں ہوتا کہ اگر پہلا ہے تو صرف ساکن ہے نہیں کیونکہ موقوف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخر میں ہو اپنا اس یعنی اس سے سے یعنی پہلے ساکن بس سمجھ نہیں آ رہی اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ موقوف کے لیے یہ ضروری ہے کہ آخر میں ہو اس کے بعد بھی اور ساکن ہو سکتا ہے اور موقوف بھی ہو سکتا ہے یعنی دو موقوف اکٹھے ہو سکتے ہیں جیسے دوست اب تین ساکن ہیں ہیں واؤ کیا اب واؤ ساکن ہے واؤ ساکن ہے اس کو موقوف نہیں کر سکتے کیونکہ موقوف کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ساکن اور واؤ سے پہلے ساکن نہیں ہے بول مارو سے موقوف کے لیے کیا شرط ہے اس سے پہلے ساکن ہو تو واؤ سے پہلے تو کوئی ساکن نہیں متارے کے بل کے دال ہے وہ مطابق تو وہ ساکن ہے موقوف نہیں اب سین جو ہے وہ بھی موقوف ہے اور جو دال ہے وہ بھی فتا جو ہے وہ بھی موقوف ہے کیوں موقوف ہے اس وجہ سے کہ اگر سین ہے تو اس سے پہلے وہ ساکن موجود ہے اور اگر تا ہے تو اس سے پہلے سین موقوف ساکن موجود ہے لہذا ساک کے اور ساکن میں یہ فرق ہوا ہار موقوف ساکن ضرور ہوتا ہے ہار ساکن موقوف نہیں ہوتا جس طرح حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہر مومن امین ہوتا ہے اپنا ہر امین مومن ہوتا ہے ہر مومن امین نہیں ہوتا کیا یعنی کوئی کافر امین نہیں ہوتا کیا لیکن یہ بھی اکثری کلیا اکثری قاعدہ ہے اکثری قاعدہ ہے سمجھ بات کے رہا ہوں بعض کافر امین ہو سکتے ہیں سمجھ بات کے حالانکہ یہ ہے کہ کافروں میں امین کم ہوتے ہیں کافروں میں امین کم ہو سکتے ہیں قرآن پاک میں من ان من ہو بے قن فارن لا یو ادہی لیک قرآن پا کے جو ہے پڑھو گا امین مئی میں لا دے لائق اس سے پہلے ہاں فرمایا بعض کافر ایسے ہیں کہ اگر ان کو تم امانت سپرد کرو سمجھ نہیں آ رہی یقین طور کثیر مال تو جس طرح دو گے اسی طرح ادا کر دے گا بعض ایسے ہیں کہ ان کو دینار بھی دو وہ بھی واپس نہیں کرے گا تو اس قرآن کی نشقتی سے ثابت ہوا کہ کافر میں بعض کافر میں لیکن وہ اس وقت ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا کہ جب ذمہ ہو ہر بھی نہیں ہر بھی جو ہے وہ ہر بھی ذمہ ذمہ جو اسلامی حکومت کے ماتحت رہتے ہیں کس کے ماتحت جس طرح ہم انگریز کی حکومتوں کے ماتحت رہ رہے ہیں تو ہم ذمہ ہیں ہم کافروں کے ذمہ بنے ہوئے ہیں اسی طرح کافر جب ہمارے اسلام کی حکومت کے تحت رہے تو وہ ہمارا ذمہ ہوتا ہے لیکن اب کافر جو ہے وہ ہمارا ہم کافروں کے ذمہ اس وجہ سے نہیں کہتے اپنے آپ کو رہے اسی طرح رہے ہیں لیکن ہم اس وجہ سے نہیں کہتے کہ اس نے ہمارا کب ذمہ اٹھایا ہوا ہے کوئی ہمیں مارے جو مرضی کرے اس کا کون سی سرپیل ہوتی ہے اسلام کے اندر یہ ہے کہ کافر اگر مسلمانوں کی حکومت کے تحت رہے گا تو پھر ساری ذمہ داری اسلام کی حکومت کی پر پڑے گی اس کی ہر چیز کا تحفظ کریں گے سب کچھ کریں گے سمجھ نہیں آ رہی کسی کو مارنے نہیں دیں گے یہ بینچ انگریزوں کو بلا کر ہمیں مرواتے ہیں پھر ہم کیسے ذمہ ان یعنی کے ذمہ بھی نہیں بنتے سمجھ نہیں بات کیا اچھا تو بھائی بات یہ ہے کون سی بات کر رہا تھا ہمیں ہر ساکن تو تم سے اگر کوئی پوچھے کہ ساکن اور موقوف حرف کا کیا فرق ہوتا ہے تو کیا کہو گے تو دس کیا کیا ہے چل باہر چل چل چل انہوں چل کے پاؤ تین میں تیرے دیا نظر رکھی تو کتوں آیا اتو پاؤ چل چل چل چل انہوں جلدی کر جی جی آخا کرو میں اینا کچھ سمجھا تو بعد الٹا مویا جانا ہاں بھائی ہاں بھائی ہسنا تس ہر موقف شاکر کے ہوتا ہے بھائی کیونکہ وہ خود بھی ساکن ہوتا ہے اس سے پہلے تو اس کا ساکن ہونا ضروری ہوا جی۔ اس سے پہلے آپ کا ساکن ہونا بھی ضروری ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ ساکن ضرور ہے کیونکہ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں دو چیزیں بولو بولو بولو موقوف کے لیے دو چیزیں ضروری ایک تو خود ساکن یعنی اس پر سکون اس پر سکون ہو اور اس سے جو پہلا عرف ہے اس پر بھی سکون ہو تو جب دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں جی۔ دو سکون یوں کہہ لیجیے اس کے لیے دو سکون ضروری ہیں بولو اس کا اپنا بھی اور جب دو سکون ضروری ہیں تو اس کا ساکن ضروری ہوگا معلوم ہر موقوف ساکن ہوتا ہے ہر ساکن موقوف ہوتا لیکن یہ کہنا کہ جو موقف ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے ضرور یہ غلط ہے اس وجہ سے کہ دوست میں جو سین ہے وہ موقف ہے مگر آخر میں نہیں ہے بولو بولو بولو مر سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے نا یہ وہی موقف ہے کہ ماسٹر جب پڑھاتے ہیں اسکولوں میں تو وہ کیا پڑھاتے ہیں مثلاً جب وہ پڑھاتے ہیں نا یہ جناب جی یہی لفظ مثلا نور ہے لفظ نور اس کا وہ جوڑ کرواتے ہیں نون پیشوا نور راما قف میما قف ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ لفظ موقوف ہے اور پڑھتا ہے میما قف کف کیا ہوتا ہے بھائی اور پھر عجیب بات یہ ہے ستم بالا ہے ستم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ مولوی جائل ہوتے ہیں کیا بات ہے جن کو موقوف لفظ بولنا نہیں آتا وہ جاہل کن کو کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اسی طرح ان کا علم جو ہے نا یعنی یہ ان کی لفظی غلطیاں جو ہوتی ہیں عام میں وہ پکڑ رہا ہوں ورنہ تو ان کے اندر اعتقادی غلطیاں ہیں کفر کی وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ تو لطیفے بطور میں صرف ان کی تجلیل کے لیے ایسی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو مفرد لفظ ہے اس کو بولتے ہیں مرکب کو مرکب اور جاول جاہل کون ہے ہم تو کسی شاعر نے کہا کہ خرد کا نام جنو جنو کا نام خرد کیا جنون نہیں جنو وہ نہ کرنا خیرت کا نام جنو جنو کا نام خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساز کرے کرشم ساز سمجھ نہیں رہی کرشما یعنی کرامت ڈرامہ اس طرح کرے کرشما ساز یعنی اپنے آپ کرتب کرتب کرنے جو آپ کا کرتب کرنے والا حسن آپ کا حسن کرشم سال یعنی ایسا حسن آپ کا جو نئے نئے کرتب دکھاتا ہے جو چاہے اچھا وہ کیے جائے اب خرد کہتے ہیں عقل کو جنو کہتے ہیں دیوانگی کو بولو تو خرد کا نام جنو جنوں کا نام عقل کا نام دیوانگی رکھ دو دیوانگی کا نام عقل رکھ دو تو اے ماسٹر جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساز کرے یہ آپ کی کرتب سازی ہے جو چاہے کرتب دکھاتے رہے سمجھ بات اور بولو ہے موجمہ اور منقوطہ ہاں موقوب اور جو خود اور اس کو جیسے کی دال اور دوست کا سین تے ٹھیک ہے سین تے دونوں موقوف جی، جی۔ موجمہ اور منقوطہ موجمہ کو پوچھے تب بھی وہی بتانا ہے جو آگے آ رہا ہے منقوطہ بھی وہی ایک چیز ہے موجمہ اور منقوطہ وہ حرف جو نقطہ رکھتا ہو جیسے بے تے سے جیم خے وہ حرف جو نقطہ رکھتا ہو با کیا ہے معجمہ ہے منقوطہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں تا معجمہ ہے سا معجمہ ہے جیم معجمہ ہے خا فوقانی وہ حرف جس کے اوپر نقطہ ہو بھائی ہاں ایک بات یہاں پر بھول گئی بھائی ایک بات او ہو ہو چھاپے میں رہ گئی ہے موجمہ اور منقوطہ کے ساتھ ایک شہر رہ گئی محملہ محملہ محملہ ہے ہدایت والی موٹی ہے محملہ سمجھ نہیں آ رہی اس کو اسی طرح لکھنا ہے جس طرح معجمہ لکھا ہوا ہے تو بولو محملہ بھی کہہ لو اور غیر منقوطہ کہہ لو غیر منقوطہ منقوطہ غیر منقوطہ محجمہ کے مقابلے میں محملہ موہ منقوطہ کے مقابلے میں کون سا لفظ بولا جاتا ہے محملہ کے محجمہ کے مقابلے میں محملہ جس پر کوئی نقطہ نہ ہو یہ ادھر رہ گیا غلطی سے مجھے آپ محملہ اور غیر منقوا آگے لکھ لو محملہ اور غیر منقوف جو نقطہ نہ رکھتا ہو جو مثلا ہا دال محملہ ہا محملہ سین محملہ عین معاملہ سواد اس طرح کے جو ہیں وہ کیا ہوں گے معاملہ ہوں گے بولو فوقانی وہ حرف جس کے اوپر نقطہ ہو فوقانی وہ حرف جس کے اوپر نقطہ ہو سمجھ لگی حسیب خان فوقانی نیا تسلس حسیب خان وہ حرف جس فوقانی مانا اوپر والا بلند بلندی والا وہ حرف جس کے اوپر نقطہ ہو وہ کیا جس پر نکتا سمجھ آ رہی نا ہاں، جس طرح سکولی ہوتا ہے وہ تختانی ہوتا ہے سکولی کیا نیچے والے کو سمجھ نہیں بات کیا جی۔ تو وہ نیچے والا اور زمین والا یار سائنسدان زمین کا کتا ہوتا ہے نا اخلا پاک میں سمجھ لگی خاکی ہے مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند بند اقبال فرماتے ہیں مومن خاکی ہوتا ہے لیکن خاک سے اس کا تعلق نہیں ہوتا وہ عالم بالا کی طلب میں ہوتا ہے نور کے جہان کی طلب میں ہوتا ہے اس وجہ سے مومن فوقانی ہے شکولی تا کتاب سہ پڑھائیں گے لیکن یہ ہے جو مثالہ ساتھ چشتی کا لگتا ہے نا مثالہ پھر ادھر سے ہی لگے گا <laughs> ایسی باتوں سے ذہن کھل جاتا ہے ہاں، بندہ نہیں کتنے گوشوں پر توجہ شروع کر دیتا ہے اور اس تو فوقانی کا اصلی معنی کیا ہے اوپر والا تحتانی کا مانا نیچے والا دیکھ ادھر دیکھو اوپر منزل ہے اس کو ہم کہیں گے فوقانی منزل نیچے والی ہے اس کو تحتانی منزل اگر آپ یعنی فارسی میں اس کو ادا کرنا چاہیں بر منزل فوقانی است فلاں یعنی زید بر منزل فوقانی است اوپر والی منزل پر آئے در عامر در منزل است اب سمجھ آئے اچھا لیکن اتنا بات میں رکھنا بھائی اگرچہ فوقانی کا معنی انہوں نے کیا کہ جس کے اوپر رکتا ہو لیکن اصطلاح ہے فارسی میں اب یہاں بلکہ عربی والے بھی صرف اور صرف تے کو فوقانی کہتے ہیں دوسروں کے لیے فوقانی کا لفظ نہیں بولتے چاہے اوپر رکتا بھی ہو جیسے سا ہے سا سا سا کے بھی اوپر نقطے ہوتے ہیں ہاں۔ لیکن اس کو فوقانی نہیں کہنا صرف کس کو کہنا ہے تیل تحتانی وار جس کے نیچے رکتا ہو لیکن اصطلاح میں صرف یہ کو تحتانی کہتے ہیں یا تحتانی تائے فوقانی کس طرح بولتے ہیں جہاں رکنا ہے وہاں مجھے اشارہ کر دینا بھائی بس ہاں، کل تو کہتے تھے تھوڑا سبق تھا آج ذرا مثالہ بھی ساتھ لگ گیا اور سبق بھی ذرا مشکل ہے ہاں۔